بنایا ہے کہ ہم پوری طرح اسے اپنا لیں اد خلوف سل میں کافا اور اس دین میں پورے کے پورے داخل ہو سب بات اللہ ہی رومن اکثر من اللہ سر یہ دین اللہ کا رنگ ہے اس رنگ کو اپنے اوپر پوری طرح چڑھا لیجیے اور پوری طرح اس رنگ میں رنگ جائیں عملی اعتبار سے اعتقادی اعتبار سے معاشرتی اعتبار سے معیشت کے اعتبار سے ہر لحاظ سے اس رنگ کو اپنے اوپر غالب کر لی آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا عبادت کرنا ان ہر چیز پر دین کا رنگ ہر چیز پر دین کا رنگ جی، امام شافی رحمہ اللہ کا قول ہے من حدیث فقا انی تو رسول اللہ علیہ وسلم اس قول کو یہی مانڈ وہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایک عہد الحدیث پر نبی اسلام کا رنگ ہوتا ہے اتباع کے اعتبار سے اس کا عقیدہ اس کا منحج اس کے خلق اس کا عمل تصرفات اس کا سلوک اس کی معیشت معاشرت گفتار کردار ہر چیز پر رنگ ہوتا ہے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اب جو آیت کریمہ میں نے آپ کو سنائی ہے سورہ ملک کی اللہ کی خلق الموت والحیات ہے لہم ایکم احسن نوانا کہ اللہ رب العزت نے موت و حیات پیدا کی ہمارا پیدا ہونا زندگی گزارنا اور پھر مر جانا یہ سب کا سب اللہ کے امر سے اللہ تعالیٰ ہی اس زندگی اور موت کا خالق ہے اب جو خالق ہے وہ سب سے بہتر بتائے گا کہ میں نے اپنی خلق کو کیوں پیدا کیا اللہ پاک فرما رہا لیا بڑو حکم اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے تمہیں آزمائے اب احسن و عمل کہ احسن عمل کون کرتا ہے یہاں بہت سی باتیں واضح ہو رہی ہیں سب سے پہلے عقیدے کی بات کہ موت و حیات کا خالق اللہ ہے اور انسان کی پوری زندگی پر اللہ کا امر اللہ الخلق والامر یہ پوری خلق اللہ کی ہے اور پوری خلق پر امر بھی اللہ کا کسی کا پیدا ہونا جینا کھانا پینا بیمار ہونا صحت یاب ہونا مالدار ہونا فقیر ہونا سب اللہ کے امر سے ہے اور کوئی اللہ کے امر سے خارج نہیں دوسری بات یہ واضح ہو رہی ہے کہ یہ زندگی محض ایک امتحان امتحان لینے والا کون ہے اللہ رب العزت جو ہمارا خالق اور مالک ہے یہ زندگی محض ایک امتحان اب اس کو امتحان سمجھیے امتحان کا معنی یہ ہے کہ ایک ایک لہجہ ایک ایک قدم پر تم چیک کیے جا رہے تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے چیک کر رہا ہے کون پرور ایک ایک لحظہ تمہارا چیک ہو رہا اس لیے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے نہیں رول قدم ابن آدم حتہ یو سالان خم سے جب قیامت کا دن ہوگا اور بندہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوگا حساب و کتاب کے لیے تو اس کا قدم ایک بال کے برابر بھی اس وقت تک نہیں ہل سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کے پانچ سوالوں کا جواب نہ دے لے دیکھیں یہ امتحان اور اس کی رپورٹ اس دن ملے گی پہلا سوال کیا ہے انحیات ہی فیما افنا اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے یہ زندگی تم نے کہاں گزاری مجھے اس زندگی کا حساب چاہیے یہ زندگی جو امتحان کا تھی اور محض امتحان تھی مجھے اس کا حساب چاہیے تاکہ اس کا نتیجہ مرتب ہو سکے کامیاب یا ناکام ہونے کے اعتبار سے بلکہ فرمایا کہ مان شباب ہی فیما ابلا پوری زندگی کا حساب تو ہو گئی لیکن خاص طور پہ جوانی کا حساب اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ یہ جوانی کہاں کی جوانی کے دن جوانی کی راتیں ان کا حساب دو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جوانی کی عمر ایک بڑی ملحوظ عمر ہے اور بڑی قابل قدر عمر ہے خاص طور پر جو نوجوان ساتھی یہاں بیٹھے ہیں وہ کوشش کریں عزم کریں کہ اس زندگی کو صحیح نہج پر گزاریں یہ زندگی اگر صحیح نہج پر گزرتی ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بشاب نشا کری بال طرف دے کہ وہ نوجوان جو اپنے پروردگار کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا اور یہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور بڑے بڑے بوڑھے حساب و کتاب کی الجھن میں پھنسے ہوں گے اپنی نیکیاں اور بدیاں شمار کر رہے ہوں گے اس وقت اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اپنا سایہ فراہم کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے تلے بٹھا لے گا اتنی یہ قابل قدر ہونا کہ نوجوانی ہی سے اس کے دل میں مسجد کی محبت پیدا ہو گئی اپنی اس نے نیندیں تج دی اللہ کی عبادت میں روبے رکھ رکھ کے اپنے آپ کو مار دیا اس نے یہ نوجوان ان یعنی قابل فخر عمر اللہ تعالیٰ اسے اپنا سایہ فراہم کرے اور یہی عمر انحراف میں گزرے پھر اس کی سزا بڑی خطرناک بڑی محیط ہے شریعت نے اس عمر کا الگ سے ذکر کیا اس عمر کی اہمیت وعدے کرنے کے تو آج یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو موت و حیات کا نظام بنایا ہے یہ محض ہمارا امتحان اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ چیک ہو رہا ہے کامیابی کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ لمحات ہم گزارے اللہ رب العزت کی اطاعت ہے یہ امتحان امتحان اطاعت ہے اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے اور دین کی معرفت کے لیے انبیاء بھیجے ان انبیاء کی اطاعت ہم پر فرض ہے ہماری کامیابی اطاعت کے امتحان میں کامیابی جو اطاعت کر گیا وہ کامیاب ہے جو اللہ رب العزت کے انبیاء اور رسول کی اطاعت نہ کر سکا وہ چاہے پوری دنیا کا دامن تھام لے وہ ناکام ہے مردود ہے یہ نقطہ ہے اصل دین کا اور فہم کا یہ سارا دین یہ نمازیں روزے حج و زکات عمر جہاد فرائض نوافل یہ سب کس لیے تاکہ ہمارا امتحان اطاعت ہو جائے ہمارا امتحان اطاعت ہو جائے دیکھیے تنسیخ قبلہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا بما من الرسول ممن ينقلب قلب اللہ کہ ہم نے جو قبلے کو بدلا جو پہلا قبلہ تھا وہ کس لیے بنایا تاکہ ہم جان لیں کہ اس قبلے کے معاملے میں نبی علیہ السلام کی اتباع کون کرتا ہے نبی السلام کی پیروی کون کرتا ہے یعنی یہ دین امتحان امتحان کس نقطے پر نبی اسلام کی اتباع کے حوالے سے جو شخص کو ایسا کام کرے جو نبی اسلام نے نہیں کیا وہ اپنے امتحان میں ناکام ہو گیا اور جو شخص کو ایسا کام کرے جو نبی اسلام نے کیا لیکن طریقہ اس کا اپنی مرضی کا یا اپنے پیر و مرشد کا یا اپنے امام کا وہ بھی ناکام ہو نماز تو پڑھتا ہے نبی السلام نے پڑھی لیکن طریقہ نماز نبی اسلام کا نہیں ناکام یہ ایک ایک نقطہ امتحان ہے اطاعت کے تعلق سے صحابہ کی جماعت اس میں کامیاب ہو گئی وہ تو بڑی عظیم جماعت تھی اور دیکھیے انہوں نے اس نقطے کو کیسے سمجھا اللہ تعالیٰ نے اپنی وہی بھیجی ان تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ تو فو جو اللَّهِ کہ تمہارے دنوں میں جو کچھ ہے جو خیال آتے ہیں بس بس آتے ہیں انہیں ظاہر کرو یا نہ کرو زبان پہ لے آؤ یا نہ لاؤ وہ دل کے اندر ہی رہے اللہ نے حساب لینا ہے جو بھی خیال دل میں آئے اچھا آئے برا آئے اسے ظاہر کرو یا نہ کرو اللہ تعالیٰ نے حساب لے صحابہ اکرام اس فرمان کو سن کے پریشان ہو گئے کہ دل کے خیالات پر کسے کنٹرول ہے خیال تو ہر قسم کا آ جاتا ہے ایسے ایسے گندے خیال آتے ہیں کہ انسان اپنے آپ شرما جاتے ہیں اور یہ ہر خیال پر اللہ حساب لے گا تو کون کامیاب ہو سکتا نبی السلام کے پاس آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہم نے اتباع کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاد کرو ہم نے گلے کٹوا دی مال خرچ کرو ہم نے پورے گھر خالی کر دیے نمازیں پڑھو ہم نے نمازیں پڑھی تحجد پڑھے نیندیں حرام ہو گئی ہر عمل میں ہم نے اطاعت کی اتباع کی قبول کیا لیکن یہ معاملہ بہت شاخ ہے اس پر عمل کرنا کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہے دل کے خیالات پر کسے کنٹرول خیال تو ہر طرح کا آ سکتے اگر ہر خیال پر اللہ نے حساب لینا ہے تو کون بچے گا بہت مشکل معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سمجھا فرمایا اتقولون کما قالت بنو اسرائیل کیا تم وہ بات کرنا چاہتے ہو جو بنی اسرائیل نے کی تھی تم میرے ساتھ بنی اسرائیل والا معاملہ کرنا چاہتے ہو تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ سمے نام آتا ہے نا ہم نے سنا اور کر لی تم اس قسم کی الجھنے کیوں پیش کر رہے ہو یہ حکم خالق کائنات کی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فطرت کو جانتا ہے تمہارا امتحان مقصود ہے تم سمو اطاعت کرو باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے سنو آتا ہے ہم نے سنو اور اطاعت کر لی یہ کامیاب کرو ہم نے اطاعت کر لی تب اللہ رب العزت نے دوسری وحی بھیجی جس اس وقت تک حساب نہ لینے کا ذکر ہے جب تک وہ دل کا خیال زبان پر نہ آ جائے یا عمل پر نہ آئے دل میں ایک برا خیال آیا اس کو زبان پر آئے یا اس پر عمل کر لیا تب اللہ حساب لے گا جب تک عمل نہیں کیا تب تک حساب نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے صحابہ کی اس استقامت پر انہیں انعام دیا احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کے دل میں کوئی خیال آ جائے اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے اچھا خیال آ جائے کہ اچھا کوئی عمل کر ہے مثلا رات کو تحجد بڑھیں گے اچھا خیال آ گیا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ لکھ دو اس نے تحجد پڑھ لی صرف خیال آ رہے اچھا خیال آیا اچھا عزم کر لیا اس کا ثواب مل گیا لکھ دیا گیا اب رات ہو گئی تحجد کا وقت ہو گیا اب دو باتیں یا اٹھ سکا یا نہ اٹھ سکا عمل لکھا جا چکا اٹھا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں اٹھ سکا عزم تو تھا اس کا کسی عذر کی بنا پر نہیں اٹھ سکا اس کی آنکھ نہیں کھل سکی لیکن چونکہ نیک عمل کا عزم کر چکا تھا نیکی کا خیال اس کے دل میں آ چکا تھا لہذا اس ثواب کو برقرار رہے وہ ثواب باقی اور اگر اٹھ گیا تحجد پڑی تو اللہ کو فرماتا ہے کہ اب چونکہ اس نے عمل کر لیا تو اس کا ثواب دس گنا کر یہ کم از کم دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک پڑھایا جائے گا یہ عمل پر اچھے خیال کا اجر اور سلا ہے اور اگر خیال برا آ گیا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ مت لکھو جب تک یہ کرے نا اب دو بات یا کیا یا نہیں کیا اگر نہیں کیا تو اللہ فرماتا ہے کہ نہ کرنے کا ثواب دو اسے اس نے ایک عزم کیا تھا مسمم ارادہ کیا تھا لیکن پھر اس کو میرا خوف آ گیا وہ برائی نہیں کر سکا تو اس کو نہ کرنے کا ثواب دو اور اگر کر لیا تو برائی دس گنا نہیں وہ صرف ایک ہی لکھو لیکن تھوڑا انتظار کر دو میرا بندہ شاید توبہ کر لے تو پھر بالکل صاف کر دو معاملہ معاف کر دو یہ انعام یہ صلاح کتنا عظیم الشان اور اس کی بنیاد کیا ہے یہ صحابہ کی استقامت اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ یہ دین دین ہے امتحان ہے اور امتحان کا ایک ہی نقطہ ہے اور وہ پیغمبر اسلام کی تھا معاملہ کتنا آسان ایک ہی نقطہ امتحان کا اتراع کون کرتا ہے اتباع کون کرتا ہے مسرت احمد کی حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن تین شخص آئیں گے اور اللہ کے دربار میں اپنی حجت پیش کریں گے ان تینوں نے دنیا میں اطاعت نہیں کی تھی دنیا میں امتحان اطاعت میں وہ ناکام تھے مگر اللہ رب العزت کے دربار میں اپنی حجت اپنا ادھر پیش کریں گے سے ایک وہ شخص ہے جو فترہ میں پیدا ہو یہ فترہ فطرت الرسل یہ وہ دور کہلاتا ہے جو دو نبیوں کی بیشت کے درمیان جس میں نبی کی بیشت نہ ہو پہلا نبی گزر گیا اور دوسرے کا بھی ظہور نہیں ہوا اس دوران کوئی شخص پیدا ہو تو وہ فطرت رسول کی پیدائش ہے جیسے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماں بہن چھ سو سال کا وقت عیسیٰ السلام فوت ہو فوت نہیں ہوئے آسمان کو اٹھا لیے گئے چھ سو سال کا وقت اب اس دور میں ایک شخص پیدا ہوا پیدا ہو کے مر گیا نہ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ملی اور نہ اس کو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملی تو اپنا عذر پیش کرے گا یا اللہ میرے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں اگر آتا تو میں احتیاط کرتا تو میں بھلا کیسے ناکام دوسرا شخص پیش ہو گیا وہ کہے گا یا اللہ میں تو بہرا تھا اگر میں سن سکتا ہوتا تو مانتا قبول کرتا سمجھتا میں نے تعقل اس لیے نہیں کیا عمل اس لیے نہیں کیا کہ میں سن نہیں سکا میں معذور تھا اگر معذور نہ ہوتا اور میری سماج درست ہوتی تو میں ضرور قبول کرتا تیسرا شخص جو دنیا میں مجنو تھا بے عقل تھا اور خیرت سے بالکل بیگانہ تھا وہ کہے کہ یا اللہ اگر میرے پاس عقل ہوتی تو میں ضرور عمل کرتا لیکن میں تو بالکل بے عقل تھا مجھے شعور ہی نہیں تھا تو میں کیسے اطاعت کرتا میں تو معذور تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے ہم تمہیں بھی آزما لیتے حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں سے گڑا آگ کا قریب کیا جائے گا اور اللہ فرما کا اس میں تینوں کود جائے اس گڑے میں تینوں داخل ہو جائے رسول اللہ سرمان فرمانا کہ جو کود جائے گا کہ اللہ کا آرڈر وہ گڑا ان کے لیے گلزار جنت بن جائے اور جو نہیں کودے گا آگ ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی پرواہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے مانا وہاں بھی جو امتحان ہوا وہ کس چیز کے اطاعت کا کہ میری بات کون مانتا بس میری بات کون مانتا اللہ بھی خلق الموت اور حیات ہے کہ اللہ نے موت و حیات پیدا کی صرف تمہارے امتحان کے لیے اگر دین کو سمجھنا چاہیں تو بڑا آسان نقطہ ہے کہ یہ امتحان صرف ایک نقطے پر مرکوز ہے اور وہ نقطہ اطاعت کرنا تو آئیے نبیر اسلام کی اتباع کیجیے نبیر اسلام کی پیروی کیجیے امتحان میں کامیاب کون ہے وہ شخص ہے جو نیکی کرے کب جب اس پر واضح ہو جائے کہ یہ نیکی اللہ کے پیغمبر نے کی نیکی کرے کون سی جو ثابت ہو جائے کہ یہ نیکی اللہ کے پیغمبر نے کی بندہ نے دنیا جو مردی کرتی کرے دین کے نام سے یہ تیجا ہے ساتواں ہے بیسواں چالیسواں اور یہ برسیاں اور یہ سال گرے اور یہ شب برات کے روزے اور قیام اور یہ لہرت المراج کی باتیں دنیا جو مردی کرتی ہے ہمارے سامنے ایک ہی نقطہ ہے کہ یہ کام اللہ کے پیغمبر نے کیا یا نہیں کیا پوری دنیا کہاں جا رہی جہاں مردی جائے دنیا کے پیچھے لگنا امتحان نہیں ہے اس نمائندے کی پیروی کرنا امتحان ہے جس کو اللہ نے بھیجا اللہ تعالیٰ نے بے حد کسی اور کی کی ہو اور آزمائش کسی اور کے ساتھ کرے یہ ناممکن ہدایت کی جائے اپنا پیغمبر بھیجا امتحان کا نقطہ یہ ہو کہ امام حنیفہ کا پیروکار کون ہے امام شافی کا پیروکار کون ہے یہ تضاد ہم نہیں جانتے شریعت اس قسم کے انحرافات سے پاک ہے جو نمائندہ اللہ نے بھیجا جس نمائندے کے ذریعے اپنی خلق پر حجت قائم کی اسی نمائندے کی اتباع کرو گے تو کامیاب ہو ورنہ ناکام جس کو چاہو تھام لو جس کے چاہو پیروکار بن جاؤ اصل ایک نقطہ دیکھا جائے گا کہ میرے پیغمبر کی اتباع کرنے والا کون تو امتحان میں کامیاب کون ہے وہ شخص جو عمل کرے کون سا جو اللہ کے پیغمبر نے کیا بس امتحان میں کامیاب کون ہے وہ شخص جو عمل کرے وہ جو اللہ کے پیغمبر نے کیا اور کیسے جیسے اللہ کے پیغمبر نے بس یہ بات سمجھ جاؤ تو یہی تمہاری کامیابی کی اساس ہے اس بات کو نہیں سمجھے تو جو مردی بن جاؤ ناکام نبی رفنان نے ایک چھوٹے سے جملے میں پوری بات سمجھا دی من عاملہ عام نئی سالی امرون صحیح بخاری کی حدیث ہے اور بعض محدثین جیسے امام شافی رحمت فرماتے ہیں کہ یہ آدھا دین ایک حدیث آدھا دین ہے انہو نصف الدین یہ ایک حدیث آدھا دین اس کو سمجھ گیا اس نے آدھے دین کو سمجھ کیا من عامر عمل جس شخص نے عمل کیا ایسا لئی سا علیہ امرونا جس پر میرا ٹھپا نہیں ہے رد وہ مردود وہ مردود ہوا تھا کہ جو اس حدیث کو سمجھ لے اس نے آدھے دین کو سمجھ لیا باقی دین کیا ہے وہ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی ان نمل اعمال و کہ سارے اعمال کا دار و مدار اخلاص نیت ہے اخلاص نیت تو اخلاص نیت کا مفہوم سمجھ لے اور ریاکاری سے سے بچے اس نے آدھے دین کو پہچان دی اور جو نبی اسلام کی اتباع کے معنی کو پہچان لے اور بلاس سے بچ جائے اس نے پورے دین کو پہچانا ان منامان بن نیاد یہ دین کی باطنی برہان ہے اور من حاملہ امن دین کی ظاہری برہان وہ باطن اور یہ ظاہر باطن کی صحت کی پہچان کیا ہے کہ باطن مخلص ہو اللہ کے لیے اور ظاہر کی صحت کی پہچان کیا ہے ظاہر مطابق ہو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے یہ سارا دین اس کے سوا کچھ نہیں میرے لیا بلو اللہ نے موت و حیات پیدا کی کیوں تمہارے امتحان کے نقطہ امتحان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا نمائندہ بھیجا اس کی اتباع کون کر بس وہ نمائندہ محمد الفرق بین الناس وہ فارغ ہے دنیا میں دو ہی چیزیں ایک حق ہے اور ایک گمراہی اور حق میں تعدد نہیں کہ حق کے کئی راستے یہ بھی حق ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا حق ایک ہی اللہ باد نے فرمایا فماد آباد الحق الغلال جب حق ثابت ہو جائے تو اس کے بعد باقی جو کچھ ہے وہ گمراہی تو دو ہی راستے ایک حق کا ایک باطل کا گمراہی کا غلالت کا محمد الفرق بین انداز ان دونوں میں فرق کون کرے گا حق کیا اور باطل کیا ہے ایک ہی شخصیت محمد الرسول اللہ سے بس جس کا عمل عقیدہ اور منحج ان کے مطابق ہے وہ حق ہے اور جو مخالف ہے وہ باطل تو حق کے مختلف راستے نہیں یہ سرات مستقیم ہے سرات مستقیم اور سرات مستقیم ایک ہی خط کا نام ہو ایک ہی لائن سرات مستقیم ہوتی ہے بات آپ سمجھ لیں دو تین راستے نہیں مستقیم تب سبل سبل جمع کا ہے جو بادل راست اس میں تعدد ہے وہ کئی وہ کئی اور حق ایک ہی امام الانبیاء کا فرمان ہے میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے بہتر جہنمی اور ایک جنمی یعنی باطل میں تعدد ہے وہ کئی ایک حق اس مزاج کو نہیں جانتا کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے ایک ہی ٹھیک ہے بس ہر ہاں، رسول علیہ وسلم کی سنت سے اگر کئی چیزیں ثابت ہیں تو ہر چیز ٹھیک ہے کیونکہ وہ سنت پر کھائے وہ پیغمبر اسلام کی سنت پر اور آپ کی اتباع پر کھائے اس نقطے پر غور کیجیے کہ یہ ابتدا امتحان جو ہے وہ صرف نبی اسلام کی اتباع پر قائم ہے اس اتباع کو اپنے قول و عمل بلکہ پوری زندگی کی اساس قرار دے دیجیے آگے کیا فرمایا لیا آسن احسن عمل یہ اور امتحان احسن عمل کے ساتھ احسن عمل کون لاتا ہے اس میں ایک نقطہ ہے یہ احسن عربی لغت میں اسم تفضیل کا سیلا ہے کچھ طلبا یہاں بیٹھے ان کے ساتھ تھوڑی سی تکرار ہو جائے یہ اسم تفضیل کا سیلا ہے اسم تفضیل میں تفاضل کا معنی ہوتا ہے ایک سے ایک بڑھ کر یہ تفاضل اسم تفضیل میں پایا جاتا ہے نسبتاً دوسرے سے بہتر ہونا بہتر بننا یہ احسن عمل میں ترغیب یہ ہے کہ اچھے سے اچھا عمل کون کرے تو ایک عمل اور ایک احسن عمل کوشش کرے کہ احسن عمل کریں بہتر سے بہتر عمل اچھے سے اچھا عمل جیسا کہ صحابہ اکرام کا ایک عظم صالح تھا امر ابن آبا صاحب نبی اسلام کے پاس آئے ایک مجلس میں انہوں نے پانچ چھ سوال کیے وہ سوال کیا تھے ایک سوال جیسے علیہ وسلم سب سے بہترین نماز کون سی دوسرا سوال یا رسول اللہ وسلم سب سے بہترین اسلام کیا ہے تیسرا سوال یا رسول اللہ وسلم سب سے بہترین ایمان کیا ہے چوتھا سوال یا رسول اللہ وسلم سب سے بہترین صدقہ کیا ہے پانچواں سوال یا رسول اللہ وسلم سب سے بہترین جہاد کیا ہے چھٹا سوال یا رسول اللہ سب سے بہترین ہجرت کیا ہے حالانکہ ہجرت جہاد اسلام ایمان سارے آوارے سارے ہیں لیکن وہ سوال کیا کر رہے ہیں سب سے بہترین چیز کیا ہے صدقے میں بہترین صدقہ کون سی نمازوں میں بہترین نماز کون سی ہجرت میں بہترین ہجرت کون سی سب سے بہترین اسلام کیا ہے سب سے بہترین جہاد کیا ہے یہ ان کا عزم سال ہے نبی اسلام کے پاس آتے اور سب سے اچھے عمل کے بارے میں پوچھتے ایک جماعت فقراء صحابہ کی نبی اسلام کے پاس آئی آپس میں مسابقت اور احسن عمل کی تلاش کہتے ہیں یا رسول اللہ وسلم اللہ نے ہمیں فقیر بنایا اور کچھ لوگوں کو مال دیا وہ اپنے مال کی بنیاد پر ہم سے کہیں آگے نکل گئے ان کے پاس مال ہے وہ صدقے دیتے ہیں زکاتے دیتے ہیں حج کرتے ہیں ہمارے پاس مال نہیں اور ہم ان نیکیوں سے محروم تو ہمیں بھی کچھ اس کا متبادل ملنا چاہیے دیکھا نا کتنی مسابقت صحابہ ہے کرانے کتنی مسابقت اچھے سے اچھے عمل کی رسول وسلم میرے قریب آ جاؤ تمہیں ایک عمل دیتا ہوں اگر وہ عمل کرو گے تو تم ان کی جو مالی عبادت ہے اس سے آگے بڑھ جاؤ وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تینتیس دفعہ سبحان اللہ اور تینتیس دفعہ الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ ہو یہ تصویرات بن لیا ہر نماز میں ٹھیک ہے خوش ہو گئے کچھ دن بعد دوبارہ آ گئے اور اب کیا ہوا عرض کیا کہ وہ جو حدیث آپ نے سنائی تھی وہ دیکھی وہ لیک ہو گئی وہ مالداروں نے بھی سن لی وہ بھی پڑھنے وہ صاف کر آسن عمل ہے عملی طور پر ایک آسن کی تلاش نبی اسلام نے ایک موقع پر صدقے کی تحریر فرمائی عمر سوچتے ہوئے گئے کہ آج تو موقع ہے ابو بکر صدیق سے بڑھنے کا ہمیشہ مالی اعتبار سے اور مالی صدقے میں وہ جیت جاتے ہیں تو آج تو میرے گھر میں بڑا مال پڑا ہوا گھر گئے اور آدھا مال سمیٹ کر لیا نبیر اسلام کو پیش کر دیا کہا آج تو مجھ سے کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا اور خاص طور پر ابو بکر صدیق آج سے میرا مقابلہ نہیں کر پائیں گے تھوڑی دیر بعد وہ بھی آ گئے اپنا مال لا کر پیش کر دیا نبیر اسلام نے یعنی عمر سے پوچھا کہ ماں با اب قید اپنے گھر کیا چھوڑا عرض کیا کہ اب قید ہوں یا رسول اللہ جو آپ کے پاس لایا ہوں اتنا گھر چھوڑ کر آئے آدھا لے کر آئے آدھا گھر چھوڑ ابو بکر سے پوچھا ابو بکر ماں با اب قید تم گھر میں کیا چھوڑ کر آئے فرمایا کہ اب قید اللہ رسول ہے اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آئے بس سب کچھ جھاڑو دے کر سب کچھ سمیٹ کر لے امیر عمر نے فرمایا کہ ابو بکر مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ابو بکر وہ بکر ہے ان کا مقام ان کا درجہ ان کا مرتبہ ایک موقع پر حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ نو تو من شاعر بھی بکر کاش میں عمر نہ ہوتا بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جسم کے بالوں میں سے ایک بال ہوتا تاکہ وہ فراست جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اور وہ صدیقیت کا مقام جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اس میں میرا بھی حصہ ہوتا اتنا اونچا شرف اور مقام تو آسن اور عمل یہ ابتلا اور امتحان عمل اور عمل کے بعد آسن عمل کی اچھے سے اچھا عمل کرنے کی کوشش کرو خوبصورت سے خوبصورت عمل اور بہتر سے بہتر عمل آگے مسابقت کی یہ مسابقت ایک بیدار طلب کے ساتھ بھی بنتی انسان کی جو ایک ہرس ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی اور جنت کی طلب کی وہ ہرس ہر وقت شباب پر ہو بیدار ہو تو یہ بڑی گرا قدر ہرس ہے بڑی گرا قدر ہے لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے ان ستر ہزار افراد کا ذکر کیا جنہوں نے بنا حساب جنت میں داخل کیا الف جنت بغیر حساب میری امت میں ستر ہزار افراد ایسے ہیں جو جنت میں بلا حساب ہے بلا حساب صحیح بخاری حدیث آپ نے ان کے اوصاف بیان کی لمبی حدیث ہے یہاں مقصود یہ ہے کہ ایک صحابی اکاشا بن محسن نے کہا یا رسول یار میں دعا کرے اللہ مجھے ان میں شامل کر دیا کہ انت دن اکاشا تم میں سے مانا ستر ہزار افراد میں اکاشا شامل ہے جنہوں نے بلا حساب جنت میں داخل ہونا ہے ایک صحابی اور کھڑا ہو گیا عرض کیا میرے لیے بھی دعا کر دیں دعا کی حالانکہ چند لمحات کا فرق ہو گیا اکاشا بیٹھے اور وہ کھڑا ہو گیا کہ میں نے بھی دعا کر دی آپ دعا کر دیتے بشارت دے دیتے فرمایا نہیں سادہ خط بیا اکاشا اس بشارت میں اکاشا سبقت لے گئے اکاشا جیت گئے بازی اس بشارت میں کیوں صحابی وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے طلب دونوں کی ایک ہی طلب دونوں کی ایک ہے وہ بھی صحابی یہ بھی صحابی ایک کو بشارت مل گئی دوسرے کو نہیں ملی کیوں بس یہ جو چل لمحات کا فرق ہے اس فرق کا معنی یہ کہ جنت اور اللہ کی رضا کی جو طلب کی ہرس تھی وہ کاشا میں زیادہ تھی وہ تبھی پہلے کھڑا ہو اس کا پہلا کھڑا ہونا پہلے کھڑا ہونا اس بات کی دلیل کہ وہ ہرس اس کے اندر زیادہ تھی اس بات کی دلیل ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو ایک طلب ہے اللہ کو راضی کرنے کی گناہوں کی بخشش کی اور جنت کے حصول کی یہ طلب بھی بیدار ہو یہ بھی احسن عمل کی بڑی قوی احساس بڑی قوی احساس یہ طلب بھی بیدار تو لوگ احسن عمل اللہ رب العزت نے یہ موت و حیات پیدا کی تاکہ احسن عمل کے تعلق سے تمہیں آزمائے میرے بھائیوں یہ احسن عمل تین چیزوں کے ساتھ ہے اب یہاں ایک حدیث صاحب کو وعدے کرتی ہے صحیح مسلم کی حدیث رسول اللہ وسلم کا احسن احدکم اسلام ہو جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو احسن کر لے اچھا بنا لے یعنی قرآن کی صاحب کی تفسیر یہ حدیث ہے کہ یہ زندگی اور موت احسن عمل کی ابتدا ہے امتحان نبی السلام فرما رہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو احسن کر اپنے عمل کو احسن کر لے سنا کہ فکل و حسن یا عمل ہو پھر جو نیکی وہ کرے گا جو نیکی وہ کرے گا جو عمل کرے گا وہ کم از کم دس گنا اجر کے اعتبار سے اور زیادہ سے زیادہ سات سو گنا کب جب اپنے اسلام کو سنوار کے نماز پڑھے بطریقہ احسن حج کرے بطریقہ احسن روزہ زکات حج جو بھی گفتار کرے معاملہ کرے خرید و فروخت کرے ہر چیز میں احسن کا اعتبار کرے پھر جو نیکی وہ کرے گا وہ سات سو گنا تک پڑھائی جائے گی ایک حج کر کے لوٹے گا اگر وہ آسن ہوگا تو سات سو حج ایک نماز پڑھ کے آئے گا اگر وہ آسن ہوگی تو سات سو نمازیں ہوگی دیکھیں دین میں کتنی سماہٹ کتنی برکت اس بات یہ کہ ہم اس دین کے رموز کو سمجھیں اور یہ خزانے لوٹنے کی کوشش کریں جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو حاصل کر لے تو پھر ہر نیکی سانس وکول و سید صحیح ہے اور جو گنا کرے گا وہ گنا ایک ہی شمار ہوگا وہ گنا ایک ہی شمار ہوگا اللہ ہوگا ہاں شمار بھی تب ہوگا جب اللہ معاف نہ کرے اور اگر اللہ معاف کر دے تو صاف ہو جائے گا شمار بھی نہیں اللہ معاف کیسے کر دی جیسے بندے نے گناہ کر دی توبہ کر لی یا گناہ کر دی کوئی نیکی کر لی ان حسن کی سمت صحیح ہے یہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی نبی اسلام کو فرمان ہے اتبی سید سارے علوم میں میرے بھائیوں سب سے اعلی علم پروردگار کی مارک سب سے اعلی علم کس کی مارک ہو اس ذات یہ سب سے آنا سب سے اونچی سب سے برتر اللہ رب العزت اس کی معرفت اس کی اسماء اس کی صفات اور اس کی توحید کی معرفت سب سے بہترین تو سب سے بہترین علم جس کے اندر سب سے زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کیا محترم ہوگا کیونکہ اس کے پاس سب سے پاکیزہ علم پروردگار کی توحید کی معرفت ہے جس قدر یہ علم بڑھے گا اور یہ معرفت بڑھے گی اس کو اللہ کا قرب ڈرے گا اللہ کے ہاں بندہ عظیم تر ہوگا اور قابل احترام ہوگا اس کی نیکیاں بڑی وقی نیکیاں ہوں گی اس کے پاس ایک پختہ احساس ہے پختہ بنیاد ہے تو ایک تو یہ جو سب کے لیے فرض ہے کہ عقیدے کی بنیاد اور توحید کی سلامتی دوسری چیز جس کا اشارہ بھی میں نے کر دیا کہ ہر عمل میں نبی اسلام کے طریقے اور آپ کی سنت کی مطابق اس کے بغیر عمل میں حسن پیدا نہیں ہوتا اس کے بغیر عمل بہتر نہیں ہوتا عمل سارے نہیں الم اکمل تو نکم دین دین اکم وہ اکمل تو آئے نعمت اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ آج میں نے اپنی نعمت پوری کر دی یعنی جس چیز پر دین پورا ہوا وہ نعمت اب وہ سارا دین نعمت جس کو اللہ نے پورا کر دیا وہ نعمت ہے وہ اچھائی ہے وہ اللہ کی رضا ہے وہ حسن ہے وہ بہتری ہے وہ خوبصورتی ہے سب وہ تمام ہو چکی اب جو نئی چیز آئے گی وہ نعمت ہو سکتی اگر نعمت ہو سکتی ہے تو اللہ کے اس دعوے کا کیا کرو گے اللہ پاک تو ہے کہ میں نے نعمت پوری کر دی آپ کہیں کہ نہیں فلاں جو نیا عمل وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو پھر دونوں میں سے ایک ہی سچا یہ تم یا اللہ رب العزت اللہ فرما رہا ہے کہ آج میں نے نعمت کو پورا کر دیا اب یہ حسن یا نعمت یا اللہ کی رضا وہ تو مکمل ہو چکی اس کا راستہ پورا ہو چکا اب نئی چیز حسن والی نہیں ہو سکتی اچھی نہیں ہو سکتی وہ نعمت کے برعکس ہے وہ زحمت ہے وہ لانت ہے وہ نحوست ہے وہ خباست ہے نئی چیز جو بھی جو بھی نئی چیز تو حسن عمل یہ دوسری احساس پیغمبر اسلام کی اطاعت پیغمبر اسلام کی اتباع اتباع پیدا کیجیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کوئی کام اس وقت تک نہ کرو جب تک وہ امام الانبیاء سے ثابت نہ ہو جب ثابت ہو جائے تو کرو بالکل ویسے جیسے ہی امام الانبیاء نے کیا یہ چوہری نقطہ ہے دین اسلام اور یہ عمل کا حسن اس کے بغیر کوئی عمل آپ سونے کا بنا کر بیٹھ جائیں اور اس کو ہیروں کا جڑاؤ بھی دے دیں بظاہر بڑا چمکدار ہے بڑا اس میں برما سا بھی ہے لیکن ان دلہ وہ بدترین ہے وہ موجب لانت ہے ان اللہ وہ جنت کے جنت سے دوری اور جہنم میں داخلے کا باعث اس میں کوئی خیر و برکت نہیں کوئی حسن نہیں یہ سب سے قیمتی احساس کہ عمل مطابق ہو پیغمبر اسلام کی سنت کے اور پیغمبر اسلام کے طریقے کے اور تیسری چیز جو میں نے عرض کی تھی پہلے بھی وہ ہے اخلاص کی حفاظت نیت کی حفاظت حسن نیت اس کے بغیر عمل قابل قبول نہیں آپ کا عقیدہ صحیح ہو اور عمل میں پیارے پیغمبر کی سنت کی مطابقت بھی ہو لیکن ریاکاری کی نیت ہو تو وہ عمل قابل قبول نہیں دنیا کی شاباش مقصود ہو دنیا کی واہ مقصود ہو تو عمل قابل قبول نہیں عمل کب قبول ہوگا جب عمل کرنے والا اللہ کے لیے مخلص نہیں جنال امال بلا بلا کی جہال جو قربانیاں تم کرتے ہو اور اعلیٰ سے اعلیٰ جانور خریدتے ہو ٹھیک ہے یہ جذبہ اچھا ہے لیکن پہلے سن لو کہ اللہ کو قربانی کا خون نہیں پہنچتا نہ گوشت پہنچتا خون کتنا تھا کتنا صحت مند تھا اور گوشت کتنا تھا کتنی قیمت ادا کی یہ یہ پہلا معاملہ نہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو دیکھے گا چیک کرے گا دلوں میں اگر تقوا ہے اخلاص ہے تو اب یہ قابل قبول ہے اب اس کا خون اور گوشت دیکھا جائے کہ کتنی قیمت دی کتنا جذبہ تھا اس کا ادر الگ ملے گا لیکن پہلے نہیں یہ چیک حسن عمل جو ہے اس کی یہ بڑی قوی احساس ہے کہ عمل کرنے والا اللہ کے مخلص ہے تو میرے بھائی عقیدے کی سلامتی ہو اور سنت کی مطابقت ہو اور اخلاص کی حفاظت ہو تو یہ تین چیزیں آپ کے عمل کو آسن کرتی ان میں سے کوئی چیز اگر رہ گئی توحید نہیں ہے یا نبی اسلام کی اتباع نہیں ہے یا سب کچھ ہے لیکن اخلاص نہیں ہے تو عمل برباد ہو کوئی ایک نقطہ اگر مفقود ہو جائے عمل برباد ہو جائے اور یہ تینوں چیزیں اگر موجود ہیں تو عمل نہ صرف یہ کہ برباد نہیں ہوگا بلکہ محفوظ ہوگا نہ صرف ایک محفوظ ہوگا بلکہ عمل بڑھے گا کس لحاظ سے دو چیزوں میں ایک تعداد میں دوسرا حجم میں حجم میں بھی بڑھے گا تعداد میں بھی تعداد کی دلیلیں بھی آپ نے سنی کہ بندہ جو عمل کرے گا اچھا عمل اللہ تعالیٰ اس کو سات سو گنا سات سو گنا یہ تعداد میں بڑھ گیا ایک روپیہ دیا سات سو روپئے کا سو ایک شخص نے پیغمبر اسلام کو ایک اونٹنی جہاد کے لیے دی اس کو ان سب کو لگامیں لگی ہوئی تھی فرمایا کہ اللہ رب قیامت کے روز تمہیں سات سو لگام والی اونٹیاں تھا فرمائے عمل بڑھ گیا بیتبار عدد اور عمل بڑھے گا بیتبار حجم کے بھی رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے فرمایا کہ ایک بندہ ایک کھجور اللہ کی راہ میں اخلاص سے دیتا ہے قیامت کے دن وہ حیران ہوگا کہ وہ کھجور بہت پہاڑ کے برابر بنی حجم بھی بڑھ گیا وزن بھی بڑھ گیا تعداد بھی بڑھ گئی اساس کیا ہے لوگ احسن عمل کہ احسن عمل کی اساس پیدا کر لو احسن عمل بنا لو ان تمام بنیادوں پر تو اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ چیز قابل قبول ہوگی اور بڑی کے مستحق ہوگی اور اگر یہ چیزیں تمہارے اندر موجود نہیں ہیں یہ کوئی ایک کمی رہ گئی تمہارے اعمال عمد اللہ قابل قبول نہیں آگے کیا ہے عزیز الحکیم ہاں؟ عزیز الحکیم جی بہو العزیز الغفور الغفور اللہ رب العزت بڑا غالب ہے گناہوں کو بخشنے والا ہے اگر تم اس امتحان میں ناکام ہو تو اللہ کے غلبے سے کوئی باہر نہیں اور اگر تم کوشش کرتے ہو تو غلطی بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے لیکن اساسی طور پہ اور فکری اعتبار سے اپنی نہج کو اور عمل کی صفت کو درست کر لو پھر گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں معاف کرنے والے اصل بات یہ کہ بندے کے حرص اس کا عقیدہ اس کی سوچ اور فکر کس نہج پر قائم اور اس کے عمل کی اساس کیا ہے یہ چیزیں قابل غور ہے تو اگر ان چیزوں کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے رسم العین زندگی کا مرتب کرو گے مساغیر کرو گے تو ان اللہ کامیابی ہو تو یہ موت و حیات محض امتحان ہے اس امتحان میں ہم سب نے سرخرو ہونے کی کوشش کرنی ہے ان بنیادوں کے ساتھ جن کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق فرما دو باخر دعوانا یہ سوال ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کیا اسی طرح نبی اسلام کے بھی ننانوے نام ہیں نہیں حدیث میں آتا کہ ان عصمت اللہ رب العزت کے ننانوے نام ہیں جو ان کو پڑھے گا وہ جنتی ہے نبی اسلام کے ننانوے ناموں کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ لوگوں نے بنا لی کچھ صحیح کچھ غلط اور نبی اسلام نے کچھ ناموں کا ذکر کیا ہے جیسے محمد احمد عاقل حاشر خاتم النبیین کچھ ناموں کا ذکر کیا ہے بس وہی نام اچھا اس کے بعد جو آپ نے اگلا سوال کیا کہ ان ناموں کے ذکر سے برکات حاصل کی جا سکتی نہیں ان ناموں کا اگر ذکر کوئی کوئی شرک ہوگا ذکر ایک عبادت ہے اور عبادت کس کے لیے اللہ رب العزت کے لیے بلکہ ذکر تو سب سے بڑی عبادت ہے تو اس عبادت کا مستحق اللہ العزت ہے ہر نبی اسلام کے صفات کو ذکر کرنا آپ کے اوصاف کو بیان کرنا آپ کی سیرت کو بیان کرنا تاکہ آپ کی سیرت کے حسن سامنے آئے اس کی ہم اتباع کی کوشش کریں اس کو اپنانے کی کوشش کریں یہ ایک امر ممدوع ہے اور قابل تعریف ہے لیکن اگر ذکر کے معنی میں اللہ کے پیغمبر کے ناموں کو ذکر کیا جائے گا تو وہ شرک ہوگا